لئیس نے ہمیں نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھجور کی تعبیر یعنی نر کھجور کا بور ڈال کر اس کی پرداخت کی پھر اس کے درخت کو بیچ دیا تو کھجور کا پھل اسی کا ہے جس نے تعبیر کی اللہ یہ کہ خریدنے والا شرط طے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو تین